الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي ولذا تسابت أمتي سقطت في عين الله تبارك وتعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتهي قابل القدر أساتذة الكرام علماء عظام طالبان علوم نبوت اور اس مبارک جلسے میں تشریف لانے والے فرزندان توحید آپ کا یہ جامعہ اسلامیہ اس علاقے کا قدیم ترین ادارہ ہے جس کے قیام کو ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور بھی فضل ہی تعالی ہر زمانے میں اس مدرسے میں اکابر علماء اساتذہ مخلص ذمہ داران منتظمین میسر رہے ہیں اور آج بھی اللہ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ یہ علمی گلشن آباد اور شاداب ہے الحمدللہ اس سیاکار کو بھی اس مدرسے سے استفادے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ہمارے بچپن کے دس سال یہاں گزرے ہیں انیس سو ستر سے لے کر انیس سو اسی تک اسی لیے یہاں کے گلی کوچے اور بازار آج تک ذہنوں میں محفوظ ہیں اور جس جگہ پر یہ اجلاس ہو رہا ہے پچھلے سال تک یہاں پانی ہی پانی تھا اور ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے تو مسجد کی قبلے کی دیوار سے اس بنواڑی کی موجیں ٹکرایا کرتی تھی اور ہم لوگ اوپر سے اس حسین منظر کا نظارہ کرتے تھے اور شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بنواڑی اس مدرسے کے لیے ایک وسیع میدان میں تبدیل ہو جائے گی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم انعام اور اس کی نصرت کے مظاہر ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کام میں جن خوش نصیب لوگوں نے حصہ لیا اور اس میں اپنا مالی تعاون پیش کیا بلا شبہ وہ انتہائی قابل قد رہے اور عظیم الشان سب جاریہ کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ سب معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس مرکز علمی کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مدرسے کے سالانہ جلسے کے موقع پر پہلی نشست تبلیغی اجتماع کے عنوان سے رکھی جاتی ہے اور یہ معمول سالوں سے چلا آ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدرسہ جہاں تعلیم کا مرکز ہے وہاں دعوت دین کا بھی مرکز ہے اور دین کی نسبت پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کو الگ نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ سب کو دین کا کام سمجھ کر کے انجام دیا جاتا ہے ہمارے بزرگ اور مربی جو اس امروہ کے علاقے کے لیے مفتی اعظم اور ہر دینی تحریک کے سرپرست سمجھے جاتے تھے حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی نور اللہ مرقدہ ان سے ہم نے بار بار سنا حضرت اپنی مجلس میں فرماتے تھے کہ میرے نزدیک مدرسے ہوں دعوت و تبلیغ کی محنت ہو یا علماء ہند کی تحریکات ہوں یہ سب آپس میں مربوط ہیں الگ الگ نہیں ہیں یہ سب دین کے شعبے ہیں کسی نے علم کے شعبے کو سنبھالا کسی نے دعوت کے شعبے کو سنبھالا کسی نے ملی خدمت کے شعبے کو اپنے ہاتھ میں لیا ان سب شعبوں کا زندہ رہنا دین کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ تمام پہلو ہمیں ملتے ہیں کبھی آپ معلم کی حیثیت سے صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں حکمت کی باتیں بتلا رہے ہیں اور کبھی آپ دعوت اللہ کا فریدہ انجام دے رہے ہیں اور کبھی ضرورت پڑ رہی ہے تو جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہ سارے کام مسجد نبی میں انجام پا رہے تھے تعلیم کے حلقے بھی لگ رہے ہیں دعوت کے مذاکرے بھی ہو رہے ہیں جہاد کے لیے جماعتوں کی تیاری بھی ہو رہی ہے یہ سارے کام نبیوں کے کام ہیں یہ سارے کام سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے تو مدرسے کا یہ معمول پہلے سے بھی ہے آج بھی اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ یہ مدرسہ ہر دینی تحریک کا معاون ہے یہ طلما کی تحریکات کا بھی یہ مرکز ہے جماعت دعوت و تبلیغ کا بھی یہ مرکز ہے اور دینی تعلیم کا بھی یہ مرکز ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے داخلی خارجی شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے یہ اجلاس جو منعقد کیے جاتے ہیں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں ایک بڑا مقصد تو یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ مدرسے کے معاونین محبین بہی خواہان وہ خود مدرسے میں آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو دل کو خوشی ہو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اس کا ایک موقع ایک مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فضلہ تعلیم مکمل کر کے جا رہے ہیں ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے دستار بندی کے ذریعے ان کو ذمہ داری دے کر رخصت کیا جائے یہ بھی جلسے کا ایک مقصد ہے اس کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچائی جائیں اسلام کی باتیں واز کی باتیں تذکیر کی باتیں تاکہ زندگی میں جو غفلت ہے وہ دور ہو اور کچھ کرنے کا دائیا اور جذبہ دل میں پیدا ہو غلطی ہو رہی ہو اس کو آدمی ٹھیک کرے اگر صحیح راستے پر ہے تو مزید اس پر جمنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں یہ بھی ان جلسوں کا اجتماعات کا مقصد ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن سے پیغمبر علیہ والسلام کی سب سے زیادہ روایات منقول ہیں پانچ ہزار سے زائد روایتیں اکیلے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے ذخیر احادیث میں نقل کی جاتی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری روایتیں آپ نے صرف تین سال کے عرصے میں پیغمبر علیہ السلام سے یاد کیے اور جو یہ پانچ ہزار ہیں یہ ساری سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ حصہ ہیں جو آپ نے لوگوں سے بیان کیا فرماتے تھے کہ اگر میں سب باتیں بیان کر دوں جو میں نے خود پیغمبر علیہ السلام سے سنی ہے تو میں ایسے فطروں میں پہنچ جاؤں گا کہ میری زندگی خطرے میں آ جائے گی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے باتیں یاد نہیں رہتی تھی سنا بھول گیا ذہن ادھر ادھر چلا گیا میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ جو بات سنوں وہ یاد ہو جائے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ چادر پھیلا دی پیغمبر علیہ السلام نے اس میں کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا کی اور دم کی برکت سے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو بات میں نے ایک مرتبہ سن لی وہ کبھی بھولے ہی نہیں بالکل نقش کل حجر ہو ایسی یادداشت اللہ تعالی نے آتا کی کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو حیرا نے تو حد کر دی جب دیکھو جس مجلس میں دیکھو کوئی حدیث پیش کرنے کو تیار ہے ہر وقت زبان پر یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی ہے کوئی اور تو اتنا بیان کرتا نہیں یہی اتنا کیوں بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے جو ساتھی تھے مدینے کے انصار ان کے باغات تھے زمینیں تھیں جائیداد تھی ان کے مشاغل تھے میرے جو بھائی مہاجر تھے مکے سے آئے ہوئے وہ تاجر لوگ تھے ان کو بازاروں میں جانا پڑتا تھا لیکن ابو ہریرا کا تو نہ گھر تھا نہ در تھا ابو ہریرا کا تو نہ گھر تھا نہ در تھا ابو ہریرا کا گھر اور در تو سب پیغمبر علیہ السلام کی چوکھٹ تھی صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک ابو ہریرا تو وہیں پڑا رہتا ہے اس لیے حضور کے اقوال اور افعال کو یاد کرنے کا دیکھنے کا موقع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ حاصل ہوا اور تمام صحابہ میں یہ جزی فضیلت انہیں ملی کہ سب سے زیادہ احادیث شریفہ پیغمبر علیہ خلاک والسلام کے حوالے سے امت تک جو پہنچی ہیں وہ حضرت ابو حران رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے پہنچی وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو متنوع فرماتے ہوئے تین باتیں ارشاد فرمائیں جو بہت اہمیت رکھتی ہیں فرمایا اذا عظمت امتی یا دنیا جب میری امت دنیا کو اپنی نظروں میں بڑا سمجھنے لگے گی دین کے مقابلے میں دنیا کا مفاد لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جائے گا دین نمبر دو پر آ جائے گا دنیا نمبر ایک پر آ جائے گی فرمایا نوزیات منہا حیبت الاسلام تو اسلام کا روب اور دبدبہ امت سے ہٹا لیا جائے تو اسلام کا ایک روب تھا اسلام کا ایک دبدبہ تھا غیروں کے اوپر اس کا ایک دباؤ تھا اگر امت دنیا کی طرف نظر کرے گی تو دنیا چونکہ ذلیل ہے دنیا کی حیثیت چونکہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جو دنیا کو مقصود بنائے گا اس کو عزت ملنے والی نہیں ہے اس کا روب اور دبدبا لوگوں کے اوپر اس کا بھرم باقی نہیں رہے بہت اہم بات پیغمبر علیہ علی والسلام نے فرمائی اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ تمام دنیا کی قومیں مل کر کے امت محمدیہ پر اس طرح جھپٹ پڑیں گی جیسے ایک دسترخوان پر کئی کھانے والے ایک پیالے پر جھپٹ پڑتے ہیں تمام عالم کے قومیں امت محمدیہ کو نوالے تر بنا لیں گی تو بھی کھا میں بھی کھاؤں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اچھا موقع ہے کھینچ لو جو کھینچا جا سکے صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری آبادی کم ہو جائے گی کیا تھوڑے ہو جائیں گے یہ جو چاہے گا ہمیں آنکھیں دکھا دے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس دن بہت ہو گئے بہت لیکن تمہاری حیثیت کوڑے کرکٹ کے برابر بھی نہیں ہوگی جیسے نالیوں میں بہنے والے تن کے ہوتے ہیں جدھر بہاؤ آیا ادھر چلے گئے ایسی تمہاری حیثیت ہو جائے گی تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے تم ذلیل ہو جاؤ گے تمہاری کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر بزدلی ڈال دیں گے کمزوری ڈال دیں گے مایوسی ڈال دیں گے ایسی تمہاری کیفیت ہو جائے پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا بالکل صحیح ہے آج آبادی کے اعتبار سے تمام عالم میں دوسرے نمبر کی آبادی مسلمانوں کی ہے اتنی آبادی نہ تو دور نبوت میں تھی نہ دور صحابہ میں تھی نہ دور تابعین میں تھی نہ دور طب تابعین میں تھی اس سے ہزاروں گنا زیادہ آج مسلمان ہیں تمام عالم میں لیکن جو حضور نے فرمایا پورے کرکٹ کی طرح بے حیثیت اور بے وطن لوگوں پر کوئی روک نہیں بات کی اہمیت نہیں ہمت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے صاحب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کی مراد ون سے کمزوری سے کیا ہے کس چیز کو آپ کمزوری قرار دے رہے ہیں کیا مال اور اسباب کی کمی ہوگی کیا حکومت کی کمی ہوگی کیا دنیاوی وسائل اور ذرائع کی کمی ہوگی فرمایا نہیں کمزوری آئے گی دو وجوہات سے حب دنیا کی محبت رچ اور بس جائے گی موت کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا جب یہ باتیں کسی قوم میں پیدا ہو جائیں حضور فرما رہے ہیں کہ اب اس کے لیے ذلت مقدر ہے اسے کامیابی نہیں مل سکتی اس کو عزت ملنے والی نہیں ہے اس لیے کہ یہ دو روگ اس میں آ گئے حب دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت آتی ہے آدمی حلال حرام بھول جاتا ہے اسے تو پیسہ چاہیے سود سے آئے رشوت سے آئے قصب کر کے آئے کسی کا حق دبا کر کے آئے آنا چاہیے بس جب یہ مال حرام آئے گا تو شریعت کی محبت کہاں رہے گی دین کی عظمت کہاں رہے گی تو جب بھی دنیا کو آدمی فوقیت دے گا دین کے مقابلے میں حضور فرما رہے ہیں اسلام کا روب نکل جائے گا حیبت نکل جائے گی اگر چاہیے کہ ہمیں روب ملے عزت ملے اہمیت ملے اسلام کو غلبہ ملے اس کے لیے دنیا کو نمبر دو پر رکھنا پڑے گا دین کو نمبر ایک پر رکھنا پڑے گا ہمارے معاملات ہماری سیاسی سرگرمیاں ہماری معاشرت سب دین کے رنگ میں تابع کے تابع ہونی چاہیے دنیا داری کے تابع نہیں ہونی چاہیے دنیا کیا کر رہی ہے یہ نہیں یہ دیکھنا ہے دین کیا کہہ رہا ہے دین پر چلیں گے اللہ نے دین میں عزت رکھی ہے ایک بات تو یہ فرمائی پیغمبر علیہ پبمبر والسلام نے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے اور دوسری بات یہ فرمائی وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي میری امت کے لوگ اگر اچھائیوں کی تبلیغ اور برائیوں پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دیں گے تو ان سے وہی کی برکت ہٹا لی جائے گی وہی کی برکت سے وہ محروم ہو جائے گی دیکھیے یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ یہاں امت کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم خالی اپنی فکر مت دو بلکہ سب کی فکر دو یہ اس امت کا امتیاز ہے قرآن میں فرمایا گیا کن تم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے بھیجا گیا ہے تمہارا کام ہے معروف کا حکم کرو منکر یعنی گناہ پر روک ٹوک کرو یہ تمہارا کام ہے اور اللہ پر یقین رکھو یہ پوری امت کا کام ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی علماء کا کام ہے خالی مفتیان کا کام ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی ذمہ داری ہے اچھائی کو پھیلائے برائی کو مٹائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر طرف اندھیرا پھیل جائے گا گمراہی پھیل جائے گی اور پھر جب عذاب آئے گا تو یہ جو خاموش تماشائی بنا رہا یہ بھی عذاب سے بچ نہیں پائے گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم پر عذاب آیا اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کر دیا اس بستی کو الٹ دو تو فرشتوں نے عرض کیا کہ لال عالمین آرڈر ہو گیا بستی کو الٹنے کا لیکن اس میں ایک تو بہت ہی بزرگ آدمی ہے ہر وقت نماز پڑھتا ہے ہر وقت عبادت میں مشغول لیتا ہے اسے بھی الٹ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اسے بھی الٹ دو کیوں کیونکہ یہ اما ہو گیا تھا اما اما عربی زبان میں کہتے ہیں گم سم کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ برائی ہو رہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ لوگ اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن یہ چپ چاپ بت بنا بیٹھا رہا کچھ نہیں کہا اسے بھی الٹ یہ الگ بات ہے یہ بعد میں ایمان کی وجہ سے اس کو نجات مل جائے لیکن ابھی تو اسے ساتھ میں عذاب دیا جائے گا اس لیے یہ امت کا فرد ہے کہ اللہ نے جو نعمت دین کی عطا فرمائی ہے اس پر خود بھی چلو دوسروں کو بھی چلاؤ اچھی باتوں کا حکم کرو برائیوں سے منع کرو یہ جو تبلیغی محنت ہے اس کا تعلق اسی آیت سے ہے تم تم خیا رخریت رقلیت دامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر یہ امر بل معروف نہیں انل المنکر دعوت الخیر کی تحریک ہے آپ کہیں گے کہ صاحب تبلیغ والے کو نہیں انل المنکر نہیں کرتے ان کا تو بس ایک ہی کام ہے مسجد میں آؤ مسجد میں آؤ اسے پکڑ کے مسجد میں لائیں اسے پکڑ کے مسجد میں لائیں جماعت بنائے تو مسجد میں بھیجے یہاں جاؤ تو مسجد میں وہاں جاؤ تو مسجد میں نہیں انل منکر تو کر نہیں رہے جواب یہ ہے نماز کی طرف بلانا یہ بھی نہیں انل منکر ہے کیونکہ قرآن میں فرمایا ان سلا تنہا انل پخش عیول نماز پڑھو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ نمازی آدمی بے حیائی سے بھی بچے گا یہ نمازی آدمی گناہ سے بھی بچے گا یہ نمازی آدمی اگر شرابی ہے تو شراب سے بھی بچے گا یہ نمازی آدمی اگر بدکار ہے تو بدکاری سے بھی بچے گا یہ نمازی آدمی مسجد میں آنے والا اگر جھوٹ بولنے والا ہے تو جھوٹ سے بھی توبہ کرے گا یہ نمازی آدمی اگر کسی اور گناہ میں مبتلا ہے یہ نماز اسے روک دے گی پہلے مرکز میں تو لاؤ تو مسجد میں آدمی آئے گا مسجد سے جڑے گا نیک لوگوں کی صحبت سے جڑے گا فرشتوں کے مجمے میں آ کر کے بیٹھے گا جماعت میں شرکت کرے گا دل بدلے گا سوچ بدلے گی نظام بدلے گا انداز بدلے گا تو جماعت کا کام صرف ایک پہلو تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے یہ تو ایک عنوان ہے ہمیں سو فیصد مسلمان بننا ہے اعلی درجے کا مومن بننا ہے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہ رہے جس میں دین کا رنگ نہ ہو یہ جماعت کا بنیادی مشن ہے اگر یہ نہیں ہوگا اور جہاں یہ نہیں ہوا تو پیغمبر علیہ السلام فرمارے حرمت برکت الحی وہ جماعت وہ قوم وہ برادری وہ افراد وہی کی برکات سے محروم کر دیے جائیں گے اگر امر معروف اور نہیں منکر کا فریدہ چھوڑ دیا اس لیے ہر آدمی اپنے دائرے اثر میں اس کام کو کرنے میں دریب نہ کرے گھر کا ذمہ دار بچوں پر گھر کی عورتوں پر نظر رکھے ادارے کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں پہ نظر رکھے برادری کا ذمہ دار برادری کے افراد پہ نظر رکھے شہر کا ذمہ دار شہر کے لوگوں پہ نظر رکھے جتنا بھی جس سے ہو سکے اس کی کوئی ترتیب شران متعین نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے امر بالمعروف نہیں عدل منکر ایک امر مطلق ہے اس کی دنیا میں جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں جیسی ہو سکتی ہے جس ترتیب پر ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں زبان سے آپ کہیں تحریر سے لکھیں جدید آلات کو استعمال کریں انفرادی اجتماعی طور طریقہ اختیار کریں جو بھی آسانی سے ہو جہاں جس کی ضرورت ہو استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو اگر یہ نہیں ہوگا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہی کی برکات سے امت محروم ہو جائے گی وہی کی برکات سے برابر فیضیاب ہونے کے لیے یہ طریقہ یہ سلسلہ امت کے ہر طبقے میں جاری رہنا چاہیے تیسری بات آپ نے فرمائی وقت بھی آئیں گی لا فرمایا کہ جب میری امت آپس میں کالم گلوچ کرنے لگے تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی دلیل ہو جائے گی آپس میں جھگڑا لڑائی برادری کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر عزت کی بنیاد پر اقتدار کی بنیاد پر جتنی بھی اس طرح کی لڑائیاں ہیں سب اس میں شامل ہیں اگر یہ امت میں آئیں گی تو اللہ کی نظر میں امت ذلیل ہو جائے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہاری ہمت ہار جائے گی تم کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو کام پر جمے رہو لڑائی جھگڑا مت کرو گالم گلوچ مت کرو کسی کی عزت مت اتارو کسی پر بہتان مت لگاؤ حضور فرما رہے ہیں خبردار اگر ایسا کرو گے اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ سب ادب کی آئی اللہ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے بھی نام سنا ہوگا اس شہر سے بھی ان کا خاص ربط رہا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی دیوبندی نور اللہ عمر پدا جن کو مالٹا میں قید ہوئی ساڑھے تین سال عقیر عمر میں جب وہاں سے رہائی ملی اور دیوبند شیف لائے سارے طلبہ شاگرد جمع ہو گئے حضرت کی زیارت کے لیے حضرت نے فرمایا کہ میں مالٹا سے دو سبق لے کے آیا ہوں مالٹا کی تنہائیوں سے دو سبق لے کے آیا ہوں سارے لوگ متوجہ ہو گئے اتنے بڑے استاد استاد الاساتذہ شیخ المشائف دوسروں کو سبق دینے والے خود سبق لے کے آئے ہیں کیا عجیب بات ہے سب متوجہ ہو گئے فرمایا کہ دو سبق لے کے آیا ہوں مانتا کی تنہائیوں میں جب میں نے غور کیا کہ امت کی ذلت کے اسباب کیا ہیں تو مجھے پتا چلا کہ دو سبب ہیں ایک سبب آپس کا لڑائی جھگڑا اور دوسرا سبب قرآن پاک سے دوری یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے امت زریل ہو رہی ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے اتحاد کی بات کر رہی ہیں ملت کو جوڑ کر کے رکھنا ہے اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے اور اگر اختلاف رائے ہوگی تو گالم گلوچ نہیں ہونا ہے تصابت امتی سقطت فی آئین اللہ میری امت جب آپس میں کالم گلوچ کرے گی اللہ کی نظر میں گر جائے گی اور جو اللہ کی نظر سے گر جائے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا یہ تین باتیں تمبی کی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں نمبر ایک دنیا کو نمبر ایک بناؤ گے اسلام کی حیبت ختم ہو جائے گی امر بل معروف نہیں علی گن کر چھوڑو گے دعوت الخیر کے کام کو چھوڑو گے وہی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے نمبر تین آپس میں لڑو گے گالم گلوچ کرو گے محتان ترازی کرو گے اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے یہ تنبیہات ہیں پیغمبر علیہ السلاط والسلام کی ان کو پیش نظر رکھ کر اپنا معاملہ درست رکھنا ہے دنیا چند روزہ ہے ایسا کر کے نہ جائیں کل لینے کے دینے پڑ جائیں بلکہ ایسی زندگی گزار کر کے جائیں کہ اللہ کے ہاں سرخ روئی ملے وہاں کی ذلت سے حفاظت ہو کسی کا حق ہمارے سر پر نہ ہو اس کا ہم اہتمام رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے پوری امت کو بھی صلاح اور فلاح اور خیرات و برکات سے مالا مال کرے اس ادارے کو اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمد للہ